میں صحابہ کے ترانے نے نہ سناؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نے نہ سناؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نے نہ سناؤں کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤں کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤں کیوں ان کے پیار میں نہ مر مر جاؤں کیوں وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام نارا گلی گلی یہی نہ لگاؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤ کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤ کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤ کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤ کیوں ان کے پیار میں نہ مر مر جاؤں کیوں وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام نارا گلی گلی یہی نہ لگاؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤں کیوں جیسے سچے میرے آقا سرکار ہیں جیسے سچے میرے آقا سرکار ہیں جیسے سچے میرے آقا سرکار ہیں ایسے سچے سارے مدنی کے یار ہیں ایسے سچے سارے مدنی کے یار ہیں جو ایمان کا مداروں میں یار ہیں میں صحابہ کے دفاع میں اس سیدھی سچی رام میں صحابہ کے دفاع میں اس سیدھی راہ میں جان تک نہ نثار کر جاؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤ کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤ کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤ کیوں ان کے پیار میں نہ مر مر جاؤں کیوں وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام نارا گلی گلی یہی نہ لگاؤں کیوں میں صحابہ کے طرح میں نہ سناؤں کیوں ابو بکر صدیق ہے عتیق ہے ابو بکر صدیق ہے عتیق ہے اور اول خلیفہ تحقیق ہے اور اول خلیفہ تحقیق ہے وہ تو آدمی حضور کے رفیق ہے اسے بھونکے جو لہین کالا کافر بے دین اسے بھونکے جو لہین کالا کافر بے دین بھائی اس کو میں اپنا بناؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤ کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤ کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤ کیوں ان کے پیار میں نہ مر مر جاؤں کیوں وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام نارا گلی گلی یہی نہ لگاؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤ کیوں اس سینے میں تھکینا عثمان کا اس سینے میں تھکینہ عثمان کا اس سینے میں تھکینہ عثمان کا میرے حیا والے سخی انسان کا میرے حیا والے سخی انسان کا یعنی قرآن کا میں محمد غیور لے جاؤ اسے دور میں محمد غیور لے جاؤ اسے دور میں جنازہ ایسے ویسے کا پڑھاؤں کیوں میں صحابہ کے طرح نے نہ سناؤ کیوں میں صحابہ کے طرح نے نہ سناؤ کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤ کیوں ان کے پیار میں نہ مر مر جاؤں کیوں وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام نارا گلی گلی یہی نہ لگاؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤں کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤ کیوں ان کے پیار میں نہ مر مر جاؤں کیوں وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام نارا گلی گلی یہی نہ لگاؤں کیوں میں صحابہ کے تیرا نے میں صحابہ کے نے نہ سناؤں کیوں اصحاب اسلام کے سفیر ہیں اصحاب اسلام کے سفیر ہیں اصحاب اسلام کے سفیر ہیں اسلام کا اثاثہ ہے جاگیر ہیں اسلام کا اثاثہ ہے جاگیر ہیں میں مریدوں صاحب میرے پیر ہیں میں مریدوں صاحب میرے پیر ہیں اصحاب ہیں ستارے ہیں حدیث میں اشارے اصحاب ہیں ستارے ہیں حدیث میں اشارے بھولی قوم کو یہ یاد نہ دلاؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤ کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤ کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤں کیوں ان کے پیار میں نہ مر مر جاؤں کیوں وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام نارا گلی گلی یہی نہ لگاؤں کیوں میں صحابہ کے طرح نے میں صحابہ کے طرح نے نہ سناؤں کیوں جو حضور کے صحابہ کا غلام ہے جو حضور کے صحابہ کا غلام ہے جو حضور کے صحابہ کا غلام والا جی قدر زی مقام ہے شان والا جی قدر زی مقام ہے سنی قوم کا وہ پیش و امام ہے ایسا سچا انسان میرا ناز میرا مان ایسا سچا انسان میرا ناز میرا مان میں نہ پلکوں پہ اس کو بٹھاؤں کیوں میں صحابہ کے طرح نے نہ سناؤں کیوں میں صحابہ کے طرح نے نہ سناؤں کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤ کیوں ان کے پیار میں نہ مر مر جاؤں کیوں وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام نارا گلی گلی یہی نہ لگاؤں کیوں میں صحابہ کے دران نہ سناؤں کیوں جو حضور کے صحابہ کا غلام ہے جو حضور کے صحابہ کا غلام ہے شان والا بھی قدر در مقام ہے شان والا بھی قدر جی مقام ہے سنی قوم کا وہ پیشوا امام ہے ایسا سچا انسان ارشد میری جان ایسا سچا انسان ارشد میری جان میں نہ پلکوں پہ اس کو بٹھاؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نے نہ سناؤ کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤ کیوں ان کے پیار میں نہ مر مر جاؤں کیوں وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام نارا گلی گلی یہی نہ لگاؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نے میں صحابہ کے ترانے نے نہ سناؤں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤں کیوں ان کے پیار میں نہ مر مر جاؤں کیوں وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام نارا گلی گلی یہی نہ لگاؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے میں صحابہ کے ترانے نے نہ سناؤں کیوں